حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حج میں تمتو کرنا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچاسی